ہلکا منڈڑو ہے یہ والا سارے جو ہیں سارے یہ تو تو سارے سارے نے مریض ہیں اصل مونٹ ہو ہیں یہ تو ہیں شتوں دے چھوٹے مونٹ دے شیاطین بیٹھے نو تو جن کو اقبال ہاتھ پاتے اصل دے وہ ہے ہیں سارا نظام چلائی کن جڑا انہیں دی مخالفت انہیں کو سمجھنا ہم کروڑا دوستان کٹھے کرو ایک سیٹ سوار کیوں شیر سوار نے سارے گستاخ بنائے ایک گستاخ ہوں گستاخی کر کے مر لیں گے ایک گستاخ ہوں گے قلم تحریر یعنی وہ پیچھے وہ کروڑا گستاخ مطلب ہے بنا کے لانتی جتنی گستاخ نے ہوں گے بچوں گے شیر سوار کے بلا ہر شیا گستاخ ہے ہر وابی گستاخ ہے ہر نائتری گستاخ ہے یہ سب چھیڑ چھیڑ میں نہیں ہے پندرہ ماس امام احمد رضا تھے کیوں کہ وہ حقیقت میں ہم دشمن زہری کھڑے ہم چکر دکھا کر سلام سلام پڑھتے تے وہ چوری والے مجنو آپ ظاہر تھی بنے رات سے کڈھام والے چوری والے سارے آپ پتہ لگ جائیں ہاں بریلوی ہاں۔ بریلی کل جوزی یعنی کئی جوزی امام احمد رضا کو نپیا ہوگا کفر دا قاتل دا یو ٹھیک ہے سوال ہی پہلے نہیں تھا کیا پہلے اور سلسلہ چشتیا بزرگان بلا بلگم کر دیں علم کا مقابلہ علم اخلاق کا مقابلہ اخلاق دلیل کا مقابلہ دلیل کافر کی تلوار کا مقابلہ انہوں سے تھا آج اسلاف ہندوستان پھر جب شمشیروں نے پیچھے کی ہے اس کو بعد والا وہ کا تصاؤ چلائے اسلام کے خلاف سازش کا اصل خطرہ ہی تو آپ ناکامی متائے کارواں جا پانا کار مار کے دل سے احساس دیا جاتا رہا افسوس ہی ڈوتے ہوگا بتائے کارواں لٹے والا احساس دیا ہی وہ کہاں نکلے گا بتائے کارواں نے لٹا گیا انگریز توپ نال احساس دیا مکایا گیا سکول اتنے پیچھے افسوس کیا اقبال نے افسوس کدو ہوں گا جب تو پوچھا ہاں، افسوس ہے در در کی نہ بات کر یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا مجھے راز انو کہ کیا تیری راہ پری کا سوال ہے قافلہ تو تیرے ہاتھ ہیں تے قافلہ جو لوٹیا پہ جواب تو دے ادھر ادھر کیوں جانا ہے ادھر ادھر نہ جا جنگ آر بھی مسلسل جنگ نہیں ہو سکتی گرم جنگ مسلسل نہیں ہو سکتی کہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے احمد رضا نے کہا کلمہ پڑھنا نہیں کلمے کو ماننا ایمان کا معیار کلمہ پڑھنا تو کلمے کو مننا پڑھانے منافق شریر پہ من منافق کلا ہو جاتا ہے دا جی کامل مومن پڑسی صحیح منے سی صحیح چل سی سہی کافر نہ پڑھتے نہ منے دے نہ چلتے انتہا سوچ اصل شیطان چھ لاکھ سال کی فرشتے اور سات آسمان کا مشاہدہ جن نے بھی بات صحیح کی تھی چار ہزار میں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تعظیم کے فیصلے میں آدم علیہ السلام کی تعزیم کا حکم کیا تھا تو اپنا فیصلہ فیصلے سے تعظیم دو کے وجہ ایسا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حکم تھی کہ میں آج میں آلہ آج مسافر ہی ہاں عبادت کی تھی پھر منافقہ کرے پھر کی تھی بول اس برابری کی تھی رکھنا آج لالا تین چیزاں پھر انسان ایک منٹ کے لئے ہیں وہ اب سال جرام منٹ کے لئے تو وہ ہے نا وہاں بحث بھی پاک نبی بھی پاک نبی معصوم بحث بھی پاک تو کھانا منع کیوں تو دشمن کا مشورہ ملنا تھا نتیجہ یہ ہے کہ دشمن کا اس واقعہ اکثر کرنا تھا کہ آدم چھپے بحث سے کہانی دیکھو اقتدار ہوں تو جو گرا ہوں تو آدم نا بنیاد پر آتے تو ہم نے تو بنیاد کھولنی ہے بنیادیں کھوکھلی کرنی ہے کھوکھ کی قاتل کی تو آدم چکے بہت سے گیہوں کے واسطے مسجد سے ہم نکل گئے دس فٹ کی چار آیا نا گندم دانا وہی گندم دانا آپ کے اس کو ہے وہ تنخواہ ہے لا تو ان کے مانند رسول اللہ ہے ہفتہ یم سب خرچ نہ کرو رسول اللہ نے انہوں نے آخر تھی خرچ نہ کرو انہیں آخر تنخواہ نہ رکھو گل ہوئی ہے ساری لا تو ان سے تنخواہ نہ رکھو انگلش لازم دفتری زبان انگلش معاش فیصلہ انگلش میں تنخواہ انگلش میں جدھر تنخواہ ادھر بندہ ادھر بنتا تو بات یہ ہے اصل میں مقصود کیا تھا نتیجہ آپ سے کرو ہر واقعے سے نتیجہ آپ سے کرنا پڑتا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ ادھر بہشت ہے اور نبی معصوم ہے دشمن کا مشورہ ملنا تھا بات گئی بنے گی فرشتے بن جا دشمن میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں دشمن نہیں ہوں پہلے اس نے یقین دلایا میں خیر خواہ ہوں اور نفع آپ کا ہے یہ یعنی میرا کوئی تعلق نہیں میرا اس میں کوئی نفع نقصان آپ کا ہے آپ کا نفع ہے میرے مشورے میں تو گندم لانا آرام تو نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریب نہیں تھا یہ تو نہیں آرام ہے یہ تو نہیں آرام ہے قریب نہیں تھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ادھر نبی اور ادھر بحث تو آنا بحث بھی کار نبی بھی پار دشمن کا مشورہ وہاں مل جائے تو وہ کیا بن گئے آدم علیہ السلام نیچے آ رہا ہے یہ ہے دشمن کا مشورہ بحث کی راہ میں اور ادھر معصوم نبی ہے دل نہ ابو اللہ کا کالے دور دے گا فلا یوکر جنا کما نل جنا پھر تو مشقت نہ کرے کتاب اللہ تعالیٰ دونوں کو فرما آگے عورت مشقت سے نکل گئی مشقت کی نسبت کہاں منصوب آزم السلام کر فرما رہا ہے تیرا اور تیری بیوی کا یعنی بیوی عورتوں کے ساتھ چال چلے گا میں عورتوں کے فتنے میں پھنسائے گا پاکست کا اس لیے اسلام نے معاش سارا مرد کے ذمہ لگایا عورتوں کے ذمہ نہیں لگایا تو جتنا یہ شیطان کا یہاں کو شروع ہو جاتا ہے مجھ کو حیرت ہے یہاں یہ کس گروپ کی چیلیا حاصل پر پا کر رہی ہے مگر پیل دے لیا لطف آزادی کی دل میں کر رہی ہے چاشنی اب تو شیشے میں اترنے کی نہیں لگے گی اپنے ہاتھوں اپنے سانچے کا کرے گی بندوبست یہ یہ نہیں وہ گڑ جن کی تم ہاں، عورت آ گئی اسے پہنچا مشورہ عورت آ گئی یہ شیطان لگ بھگ جسے بھی سارا جتنا عورت ہے پہلا قتل عورت ہے جتنا عورت ہے تو ساری جو لڑائی جائے اس عورت کر دو کو آزاد کر دو عورت کو شمشیر رنگ کو آپ میں ڈالیے شمشیر کو چھپائیے رنگ کو نکالیے اب وہی کتنا عورت تھا تو نتیجہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام معصوم ہے پیسے وہاں نتیجہ نکالنا ہے تو دشمن کا مشورہ جس چیز میں مل جائے تو نقصان ہو جائے اس میں فائدہ نہیں ہو سکتا کیا پہیز جیسی کوئی چیز آئے سوپر نبی ہے اس لیے نتیجہ یہ آپ کرنا ہے آپ یورپ کا ہی ہے تمہاری طرف سے تمہارا فائدہ کہیں سارا کوئی نہیں ہے وہی شہتا شیاتی لا لا اب شوکر شیر کو منافع ان میں شیاتی لو یعنی شیطان وہی کرتا ہے سب پھر شیر کو منافقت جو یہاں آئی اس نے بارش نائب خلیفہ نبی حاکم ان کو پتا تھا سیدھا کرتا ہوں تو حاکم ماننا پڑتا ہے پھر میری حکومت میرے گنجے آئیں گے آئیں آئیں گے گے تو میری حکومت کہاں پڑے گی یہی فیصلہ اس نے تو قرآن نے فیصلے کو میں ہاتھ و ربے کا یہاں اترے پھر کلمہ منافق عبداللہ کلمہ پڑھی زیارت کی کا حج مسجد نبوی تمام عبادات جو ہم سارے سب اسلام کے اگر یہ چیزیں علم علم عبادات زیارت نبی ان چیزوں کو پیار کر رہا تو پہلا محمد عبداللہ بن نہیں بنتا ہے عبداللہ اس کا نام بھی بندہ پلیس ہے نام پاک ہے اب پاکستان ساری پلیسی ہے پاک پاکستان وہی بات عبداللہ بن والی پاکستان کی وہی بات ہے انہوں نے نام رکھا گلاس دے دیا پیشاب کر دیا لے جاؤ بھی اس کو اس گلاس کو پاک یہ گلاس تمہارا ہے اس کو پاک کرو حقیقت میں انہوں نے اپنے پیشاب کو پاک کروایا پیشاب اگر برتن صاف کرتے کرتے یہاں طریقہ شریعت قرآن آتی قرآن آتا تو پھر یہ برتن پاک ہوتا پھر اور چیز ڈالتے آب دم دم تب ڈالتے جو برتن میں پیشاب ہے تو جناب کفر کی تعلیم تعلیم قانون سارا نظام ہے تو اسلامیات رکھی گئی ہے چاند کپڑے آپ نام کم کے ڈال دو یہ بھی کیا ہے انگریز کا پیشاب ہے کیسے کا پیشاب ہے کون کا پیشاب ہے کیا کرو اس میں چاند کپڑے آپ نام کم کے ملا دو ان کا بہانا ختم ہو جائے یار یہ کفر بابا آپ نام آپ تو ہے یہ ہے اسلامیات اسلامیات نہ آپ سے سے توڑ سکتے ہو نہ پیٹی والا سیب کھا سکتے ہو سیب کون سا کھا سکتے ہو جو نالی میں گر جائے وہ سیب کھا لو اسلامیہ پالو جہاں سارس نامی استاد دیکھو انہوں نے الگ ساری لائن نام نام تھی نا پاس تو بنایا اسکول بنایا ان کے مقابلے تارا بنایا اسکول استاد بنایا مارکا نصاب آیا آگ پایا اس سے تحریک قانون سارا نظام چل رہا ہوں افریقہ جو اقبال کہتا ہے کہ ایک لوڑ کے فرنگی نے کہا اپنے پکار سے ہم گھر وہ کلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو شاید دودھ لاج میں کالا پھر سور تیسر کیا سینے میں رہے راز ملوکا نہ تو بہتر کرتے نہیں معصوم کو تیزوں سے کبھی دے میرا پتر سر سور بات صحیح طرح سینے میں رکھنا ہے نا اس کی بینک بات صحیح طرح سینے میں رکھنا ہے یہ نہیں بتانا سے ہر چیز کرتے جائیں نماز روزہ حج زکات اور جب ہاری آ جائے حکومت کی سب چیز حکومت کے ہاتھ میں تعلیم کے پھر آگے بیچارے کے حق میں یہی سب سے بڑا ظلم کر رہے تھے اگر پاس کریں اس بیچارے پر سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ برا بکری کا بچہ ہے جب شیر آ جائے وہ کتنی ڈرے گا ایک بکرا ہے ایک بکری ہے ایک بچہ ہے وہ کتنی ڈرتا ہے شیر سے کس طریقے سے کہہ رہا کہ انگریز سے اتنی ڈرا ہو کہ جیسے بکری کا بچہ ہو ڈرتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا وہ ڈرتا رہتا ہے خاص کچھ نہیں کرتا تو اس طریقے سے آگے پھر وہ کہتا ہے یہ منصوبے سارے تقریب تک کیسے پہنچیں گے تعلیم کے بداب میں ڈال اس کی کو جائے ملائم چاہے جی تھے دیکھو نا لوہا جو ہے لوہا سے جہاز بنا موٹر سائیکل چابی آری تالا ہر چیز ایک لوہے سے بنتی ہے تو ایک لوہے سے کتنی چیزیں بنتی ہر چیز ایک لوہے تالا بنا دیتا ہے ادھر فنر بنا دیتا ہے چور کو جا کر وہ فنر پکار لیتا ہے وہی لوہا ادھر فنر ہے ادھر تالا ہے وہی لوہا یہی کام انگریز نے کیا لانچی کے بچے نے تعلیم سے لیا تعلیم ہوں لویا آپ کو اس کو مارو کی تو وہ پھٹ جائے گا جب آگ میں ڈال کر مارو گے تو پھر دانتی کو ہری بن جائے گا پھر جا چاؤ کرو تیسرا ہے لوہے کو پگھلایا گیا کیوں گھلنے کا کام جو ہے وہ پگھلنے کے بعد ہوتا ہے تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی کو وہ جائے ملائم تو سیدھا چاہیے پھر بچی بنائے لوہے کو ڈال لوہا پگھل جائے پھر جو شرٹ کا پینٹ شرٹ دے گا بینک دے گا پھر کی سب کچھ کرے گا کیونکہ اصل میں تعلیم کے تیزاب میں ڈالنا ہے لوہے کو پگھلانا ہے پھر میرے بچے یہ ڈھل جائے گا پورزہ بنے گا اب پسٹن جو ہے وہ کٹ بنایا جاتا ہے پسٹن کو ڈھالا جاتا ہے لوہا پگھلتا ہے سانچا سے تو پسٹن بن جاتا ہے انہوں نے یہی کام کیا تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم کو تاثیر میں سیر سے بھر کر ہے یہ تیزاب سونے کا ہمالا ہو تو مٹی کا ہے مٹی کا ڈھیر بن جائے گا مٹی کا ڈھیر جتنی بڑا مسلمان ہوگا سکول میں آ کر مٹی کا ڈھیر بن جائے گا سونا کیا ہے سونا اصل جو ہے سونے کو جب تلاب کرتے ہیں جھوٹا سونا وہ ختم ہو جاتا ہے جو سچا سونا ہے جب اسے تلاب کرتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتا تو اقبال کہتا ہے یہاں مسئلہ ہو رہا ہے سونے کا ہمالا پہاڑ مٹی کا ہمالا سونا ہو خالص تعلیم کا سیدھا ایسا ہے مٹی بنا دے گا اب دیکھو یہ سارے جو جو سکون میں گئے جن جن کو پوچھتا ہوں سنتا ہوں مر گئے اکثر فرماتے ہیں تو جو بھی گیا ان کا وہ منصوبہ فارمولہ کلیا وہ کامیاب ہو گیا ہل گئے وہ گھر ہل گئے اب دیکھو پلانٹ فیکٹری سی ایچ کی ہے وہی ہے نا پلانٹ فیکٹری میسی کی ہے ڈی کی ہے سزو کی ہے دیکھو جیسی پلان فیکٹری ہے ویسا گڈی پرزا بن جاتا ہے جو ڈال گیا میسی کی پلان فیکٹری میں جو پورزہ بن گیا وہ میسی کی پارٹی میں پیٹ آئے گا بھج میں کہاں آتا ہے میں نہیں آ سکتا نا اسی لیے وہ جو پورزہ ڈال دیا اسکول کی تعلیم میں وہ انگریز کی پارٹی میں تو فٹ ہو سکتا ہے اسلام کی پارٹی میں کیسے یہی بات ہے کہ دشمن کا ابتدا کھولو کہ دشمن نے کس سے عبادت سے انکار نہیں کیا اسی چیز کے جب فیصلے کی اللہ نے بھی فیصلہ میار چلایا فلاح ورب کالا یو مینون حتہ یو کسی کلمہ علم عبادت پڑھے لکھے لوگ عالم بڑا اسلام بڑا نہیں اسلام نے صرف ایمان کو میار رکھا ایمان ہے تو ہر چیز کام آئے گی ایمان نہیں تو سب چیز بیکار ہے منافق جو ہے نا جی منافق یہ سارا کام انہوں نے منافقوں سے لیا کافروں کا نہیں لیا منافقوں سے لیا اور شیطان بھی دیکھو میں یہ کہتا ہوں دیکھو سکول کھولا نصاب فخر کا تہذیب قانون توخر کی اصل جو ہے مقصد وہ فخر کا تو یہاں مسجد بنوا دی وہی بات جو من جورین شیطان کا تھا اب عبادت کیوں کرتا ہے یہ منافع ان کو بھی وہی کرتا ہے بیٹے کوفر کو چھپانا ہے تو مسجد کو بنانا ہے عبادت کے پہلو میں کفر کو چھپا سکتے ہیں ورنہ کفر کیسے کفر کو امام دو روپیہ یہ کیسے مل سکتی ہے یہی بات ہے تو منافع کے ہاتھ مر رہے ہو انڈیا کے ہاتھ نہیں مرتے انڈیا کے ہندو سے نہیں انگریزوں سے مر رہے کیوں منافق تمہارے انگریزوں سے ملے ہندوؤں سے نہیں ملتے دیکھو جیسے وہ کہہ گیا ہے جیسے یہ کہتے ہیں ہاں، ملک آزاد کیا میں نے کہا بھائی مان کے بیٹے آپ کے گھر میں ڈاکو آ جائے تو ڈاکو لوٹ کر سارا آپ اس کو پکڑ لے اس کو نکال رہے ہیں پھر اسے کہیں کہ ہمارا فیصلہ کر کے جاؤ ہم آپس میں بھائی لڑتے ہمارا فیصلہ کر لانسی کے بچے پھر وہ فیصلہ کر کے جا رہا ہے یا انگریز جو چار تم نکالتے وہ فیصلہ کیسے کرتا لکیر کہتے ہیں لکیر کے بے غیر تو وہی انگریز کا فیصلہ ہے مسلمان جائے وہ گولی چاہے ہندو سارا حق تو ان کی قائم ہے کیا قرآن نے قائم کیا ہے یہ سارا فیصلہ تو ان کا ہے نکال رہے ہو تو فیصلہ تقسیم کر کے جا رہا ہے تمہاری زمین ہر چیز تقسیم کر کے جا رہا ہے وہ حاکم بن کے جا رہا ہے کے بچے یا نکل رہا ہے نکلنے والا فیصلہ کر کے جاتا ہے صاف بات ہے لانتی کے بچے ان پر منسوخ کر دیا جی آزاد تو میں نے ایک مثال بنائی ایک ڈاکو تھا وہ سب ایک گرا میں رہتا تھا تو صبح اٹھ کر ان کے منہ پر توا مارتا چکر مارتا جوتیاں مارتا جو کچھ آتا اترتا پھر کہتا کہو آزادی مبارک چودہ آزادی وہ سارے کٹھے ہو گئے جی ہمیں آزادی چاہیے تم نکل جاؤ میں نے کہا میری شرط ہے اب یہ روڈ چھوٹ یہ شرط ساری تعلیم کی قبول کی ہے تو تمہاری تقسیم کی ہے یہ نہ کرتے تو تقسیم کہاں ہوتی وہ شرط رکھ رہا ہے جو نکل رہا ہے وہ شرط رکھتا ہے جو شرط رکھی اس نے کہ صبح اپنا ایک قید اعظم سنو جو تمہیں جوتی مارے توا منہ پر لگائے یعنی جو چاہے وہ کرے ایک قید اعظم چل گئے میں بہر پا لیتا ہوں مکان پا لیتا ہوں اس نے کہا میں یہ شرط قبول ہے تو نہیں یہاں رہ سکتا اس نے کہا ٹھیک ہے بھی کام بن گیا انہوں نے مکان بہر پا لیا تو صبح اٹھے قید اعظم صاحب تھا وہ سب منہ پر لگ رہے ہیں چودہ اگست زندہ پاس آزادی مبارک ہو ایک دو چار مار دیتے آزادی مبارک بندہ گیا ڈاکو کے پاس بھی تو یار تو تو نے اس آزاد کر دیا ہے نے کہا کے بچے ڈاکو ہے دو طرح کے ایک پرچی بیچتا ہے ایک چل کے لوٹتا ہے اب بتا طاقت کس کی زیادہ ہے پرچی سے جو پیسہ منگوا لے اس کی طاقت زیادہ ہے اب میں یہاں بیٹھا ہوں میرا حکم وہاں چل رہا ہے میں اقوام متحدہ بیٹھا ہوں میں دنیا پر حکومت کر رہا ہوں جیسے پٹواری کو کہو وزیر اعظم وہ تو بن جائے گا لالسی کے بچے انہوں نے اقوام اور فرقہ بنائی ساری دنیا کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیے ہاتھ چلا گیا تو وہی وہ کہتا ہے لال کے بچے آزاد کہاں ہے میرا تو حکم وہاں چل رہا ہے وہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں اور پولیس والے جب چور کی زیادہ بےستی کرنا چاہتے ہیں نا وہ اپنے چکر مارنے سے پھر کہتے ہیں کہ اپنے منہ میں لگاؤ کہ اپنی آپ بےستی کرو یہ بےستی زیادہ ہے اس نے کہا میں اپنا قانون چلاتا ہوں اب میرا قانون تم چلاؤ اپنے منہ پر چکر مارو یہ اپنے منہ پر چکر بھی مار رہا ہے آزادی مبارک چوک آزادی وہ اللہ نہ یہ منافقت ہے جی نا سی وہ سانو لے ڈبی ہے بل وہ شخصیت پرستی آئی ہے کی جی، یہ شخصیت پرستی آئی ہے جہے شخصیات وہ ملتے ہیں دیکھو جاگ اور رہا ہے بندہ جا رہا ہے سورت ہو رہی ہے ابھی اوپر جا رہا ہے جا رہا ہے جہاز جہاز کو آگ لگتی ہے وہ نیچے آ جاتا ہے جہاز جل جاتا ہے نیچے آدمی نہیں ملتا آدمی دوسرے دن پھر آ جاتا ہے پھر تو کیسے بچ گیا تو کہاں تھا جہاز میں تھا تو اب اس نے کہا میں نے جہاز بدل لیا اور جہاز آیا اس میں میں بدل گیا اب میں آ گیا ہوں معلوم ہوا جہاز جو گرتا بنتا اس میں نہ نکلتا تو وہ تو تو جہاز کے ساتھ اسلام کو دیوار ہے لانٹی تمہیں عروج ہے فلان صاحب فلان صاحب فلان صاحب تو لانسی کے بچے قرآن کو دیوار قرآن رونی نالیوں پر ہے اللہ کے آسمان نام سب تو ہی نے اور نورانی صاحب اوپر چڑھا ہوا ہے یہ کیا بات ہے کہ یہودی نے اب لائن بدل دی جہاز دوسرا بدل دیا تعلیم قانون تعلیم اپنے سانچے میں لے لیا اب نورانی کا چرچا ہو گیا یہودی کا بھی چرچا نورانی کا بھی چرچا یہ کیا بات ہے بھائی اسلام کا تو اگر خیر خواہ ہوتا تو جہاز نہ بدلتا مر جاتا اس کے ساتھ تو نے جو جہاز بدلا ہے رفتاری کی ہے یہ رفتار تمہارے کیا بن گئے نام انقلاب جب یہ غدار امام انقلاب بن گئے تو ساتھ نتیجہ تو یہی ہے جو نکلا پڑا اس لیے ایک بار نے کہا ادھر ادھر کی نہ بات کر مجھے یہ بتا فاصلہ فاصلہ کیوں لوٹا قیادت نورانی کی ہے تہر القادری کی ہے یاد قادری کی ہے کیتو منڈرو کی ہے سیر سور کی ہے تو کافرا کیوں لوٹا ہے اس لیے شیطان کی وہی ہے شیطان نے وہی کی ہے کہ منافقت شیر کی برابری آگ آلہ ہے دیکھو اس نے کہا آگ آلہ ہے باللہ خدا کے سامنے اچھا شرک کیا بھائی یہ مخلوق آگ بھی مخلوق نکی بھی مخلوق لانٹی کے بچے تمہیں کیسے پتہ چل گیا آگ آلہ ہے بنانے والے کو پتہ نہیں بننے والے کو پتہ لگ گیا اس نے کہا آگ آلہ ہے اب تعلیم آلہ ہے اس نے کہا آگ آلہ ہے یہ ہیں کافر کی تعلیم آلہ ہے بات تو وہی ہے شیطان والی تو بات تو وہی ہے نا شیطان والی وہ کہتا تھا آگ آلہ ہے ماتی نے آلہ کہا توحید کی بات نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نہیں مانا حکومت کو نہیں مانا بات صرف حکومت کی ہے کیوں اب دیکھو بہار دہشت گردی جہاد سے ان کی حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں کی حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں اور قانون سے مسلمانی معاشرہ پاک رہتا ہے پاک ہوتا ہے قائم رہتا ہے چور ہاتھ چور کا ہاتھ کاٹا جائے کمال محفوظ دانی کو درے لگ جائے ماں بہن محفوظ قاتل قتل کیا جائے جان محفوظ شرابی کو کوڑے لگے جان محفوظ اب یہ دیکھو وہ تمہارے ساتھ عید مناتے ہیں عید مناتے ہیں قرآن میں عید ہے خوشی ہے اب قرآن میں عید ہے تو مناتے ہیں قرآن میں ہاتھ کاٹنا ہے تو پھر ہے ہاں۔ تو قرآن میں خوشی اور ظلم لانتی کے بچے اکٹھا کیسا ہوا عید مناتے ہیں کہ نہیں مناتے عید تمہارے ساتھ جب باری آتی ہے سزا کی قانون قرآن سے نہیں ہے صاف بھائی چالن چلیے یہ لانتی یہ جو گئے ہیں کے لیے مال لینے گئے ہیں تنخواہ لینے گئے تنخواہ نہ ہوتی کبھی کوئی چاہتا نہیں یاد رکھنا یہ سب تنخواہ والے ہیں مادیت والے ہیں آگ والے ہیں کہ آگ آلہ ہے مادیت ترقی ہے آلہ ہے سارا کچھ دیکھو روحانیت ان کے نزدیک کوئی صحیح نہیں ہے آگ آلہ ہے اب کہتے ہیں سائنس والا اب دیکھو سب چیز آگ سے ہے سب کیا سب چیز کیا ہے آگ سے بنتی ہے کہ نہیں وہ کہتا تھا آگ آلہ ہے یہ کہتے ہیں کار آ جو آگ سے چلتی ہے سائنس ہر چیز آگ سے چلتی ہے کہ نہیں اور یہ کہتے ہیں آگ سائنس آلہ ہے اس نے کہا آگ آلہ ہے تو ایک ہے وہی وہی یہ شیطان ہے شیطان نے وہی کی کہ سائنس نکالو اس کو کہو آلہ ہے یہ آپ مان جائیں گے کیوں ان سے تو کوئی چیز میں وہی کی نہیں میری وہی ہے ادھر میں وہی نہیں کرتا وہی کروں گا تم کو جب تم یاد کرو گے تو یہ مان جائیں گے کافروں کی دیکھو کافر کتنی عقل مند ہے قرآن کہتا ہے لا یا گال کا ہوں لا یا کلی لا یا شروع لا یا کہ اور سائنس کے حوالے سے تم عقل مند مان رہے ہو قرآن کی سے قرآن کہتا ہے بے عقل ہے تم کہتے ہو عقل مند ہے قرآن کہتا ہے یہ ظالم ہے تم کہتے ہو ترقی یافتہ ہے بات تو وہی آپ ترقی کی طرح ہم دیکھو انگریز کے پیچھے جا رہے ہیں پھر کیسے ہے ترقی تو لالچی کے بچے جا پیچھے رہا ہے ترقی کیسے آگے کیسے بڑھ گیا بتاؤ یہ آگے نکل سکتے ہیں مادیت میں انگریز سے آگے نکل سکتے ہیں تو آگے نہیں نکل سکتے تو ترقی کیسی ہے ترقی مانا آگے بڑھنا ہے دکھاؤ انہوں نے جو بم بنایا ان سے تم تم تو سفید ہو سیکھنے والے تھے اور باندھ دیا کام پھیلایا دیکھو تعلیم میں سکول میں پڑھاتے ہیں سائنس تیار کرو بم تیار کرو ہر چیز تیار کرو کہتے ہیں کہ نہیں سکول میں پڑھ رہے ہیں اسلحہ بم سب چیز تیار کرو ادھر جب بناتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں تعلیم میں نصاب بھی رکھا ہے وہ طالبان نہیں اسٹوڈینٹ ہے جو بم بنایا اسلاتو جہاز سب چیز بنائے سائنس سیکھیں انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے اس کی ایک مثال ہے دیکھو ایک آدمی ایک نیا جوڑا جلاتا ہے مطلب لیٹر کے ساتھ پٹرول اور لیٹر ڈال کر نیا جوڑا جلا لیتا ہے وہ کہتا ہے میں ترقی کر گیا ہوں نئے طریقے سے آگ لگا لی اب کوئی بندہ نہیں مانے گا لانٹی کے بچے نے نیا جوڑا جلا دیا بے وقوع مانو گے نہیں تو اب اس میں ایٹم بم تیار کیا پوری کائنات کو ختم کر کرنے کے لیے یہاں ترقی مان تو اللہ اچھی بات ہے یہ ترقی کیسے نا ترقی تو یہ ترقی ہے اگر بمب بنانا ترقی ہے تو چلانا اگر کافروں کے ہاتھ سے چلے تو پھر ٹھیک ہے اگر مسلمان کے ہاتھ میں آ جائے جب دہشت گردی ہے کافر مسلمان مسلمان مسلمان دے دہشت گرد گرد اے دہشت دہشت گردی ڈرامہ ایک بنایا خود کو سمجھا میں نے اس کا جواب دیا بھائی یہ بتاؤ جنگ میں کون کون سا ہر حرام ہے تم بتاؤ اگر خود کشی آرام ہے تو یہ بتاؤ کہ پید کی جنگ میں تم سینے کے اوپر بم باندھ کر انڈیا کے ٹین کے نیچے آپ گئے تھے یہ کیا ہے خودکشی آئے یا کیا ہے یہ تو خود سنت ہے وہاں خودکشی آرام ہے یہاں خودکشی وہاں حلال ہے یہاں آرام ہے جب مسلمانوں کی باری آتی ہے لالچی کو پتھر ہر چیز آرام ہو جاتی ہے جب کافروں کی باری آتی ہے تو ہر چیز جائز ہو جاتی ہے تو تو خود کشی خودکشی خود کشی کا معاملہ دیکھو علامہ اقبال جو دیکھ رہا تھا کہ ان لانچیوں میں مسلمانوں کو خود خوش کہنا ہے تو انہوں نے پہلے کہہ دیا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خود کرے کریں گاندھی کے بچے تمہاری تہذیب کی خود ہے تمہاری تہذیب خنجر ہے اور خود ہے تم ہمیں کہتے ہو خود خوش فرمایا تمہاری تہذیب خود ہے اور وہ سواری ہے دیکھو بجلی ہے کھمبا اس کا گیارہ ہزار خطرہ بولٹ بندے پر ہے لکھا ہوا جو ان کی یاد ہے گیارہ ہزار خطرہ بولٹ خود لکھ رہے ہیں جہاں گیارہ ہزار ہے تو کھمبے پر لکھا ہوا ہے خطرہ پٹرول جا رہا ہے خطرہ اپنی چیزوں سے آپ دہشت کر رہے ہو بہن تو دہشت بڑھاتے ہو خطرہ ہے موبائل بند کرو گڈی بند کرو یہ خطرہ امن امن ہے یا دہشت یہ اقبال نے فرمایا تمہاری ہر چیز دہشت ہے تمہاری تہذیب بھی دہشت ہے اب دیکھو کہ ان کی ہر چیز دہشت ہے ہے دہشت کے نہیں سواری ہے آدمی مار دیتی ہے ہزار آدمی جتنی بڑی سا ٹرین ٹرین لگی رہی یار خان میں آٹھ سو آدمی مرا ان کی دھوتیاں نکالی یہ دہشت نہیں ہے اب ٹرین کھوتی بھی آ رہی ہے ٹرین بھی آ رہی تم کیسے ڈرو گے دیکھو جن کی سواری بھی دہشت گرد ہے جو سراپا دہشت گرد ہے بہن سے وہ کہتا ہے ہمیں خوف ہے تم سے تو میں نے کہا تھاندار آیا تلاشی کرنے لگا تو درویش درویش نے کہا جی یہ ہمارا پیس ہے اچھا، ادھر آتے چلو تم دکھاؤ تلاش شکار کے پھر کا چاہ جاؤ میں نے سنڈاس ہے دہشت گرد کو بھیج رہے ہو مولوی تو دہشت گرد ہے تو آپ کہتے جاؤ اب دہشت گرد مل تو نہیں گئے تو حرام ہو میں نے کہا تلاشی کو لیا یہ کیا لیا ہے اصلہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم دہشت گرد ایمان کے بچے تم بھی مان رہے ہو اصلا دہشت ہے جو ہم دہشت گرد ہوتے لانچی کے بچے تو ہمیں پھرتا معلوم ہوا اثر دہشت گرد ہے تم کہتے تو اصلا تمہارے پاس نہیں آ جاؤ اب تم نے مان لیا جس کے پاس ہو دہشت گرد ہے اب بتا ایٹم بم جہاز تو میزائل یہ تمہارے پاس ہے یا ہمارے مولوی کے پاس ہمارے کلے کے بچے دہشت گرد تو تم ہو پھر دیکھ کر آپ کا درویشی یہ کون ہے کہاں رہتے ہیں انہوں نے کہا جہاں رہتے ہیں باقی جاتے ہی باقی ہو گئی یہ سب ڈرامہ انہوں نے دیکھو الفاظ نکالے گردی خود کشی خود کشی انتہا پسندی بنیاد پرستی مار نہیں پیار ہر بچہ سکول جائے میں نے جب میں کہتا ہوں آپ منڈے جب جاتے ہیں میں میں بھی پڑھ رہے آپ نوکری کے لیے آپ کو نوکری نہ ملے تو ماسٹر سے سوال کرنا ہر بچہ سکول جائے نوکری نہ ملے پر آئے یا بہن سے جائے میں نے کہا بات کرتے آپ نے سوال کرنا ہے کہ آپ کا مقصد تو ہے نوکری ڈالن کے بچے تو نوکری نہیں ملتی تو سکول کو کھولتے نوکری ملتی تو سکول کو کھولتے ان کے ساتھ دھوکا کیا ہے یوروپ اور حکومت معلوم نہیں ہے تمہارے ساتھ دھوکا کر رہا ہے کروڑوں پڑھے لکھے ایسے دے رہے ہیں لانسی کے بچے کروڑ اور پڑھ رہے بے وقوف کے بچے اتنی خدا سے اب دین لیتا ہے اکل بھی لیتا ہے طریقے سے بھائی یہ بات شخصیت پرستی ہے جو جبے ڈبے یہ ساری جو مگر کی نظام ہے کا وہ معیار ہے ہمارا ہمارا معیار تو مٹی مٹی کا پیالہ پکینا کپڑے پھٹے ہر چیز یہ تو ہے ساثروں کا معیار یعنی کون پیسہ رو کچرا کا معیار اب پیر بھی پیسہ کچرا عالم بھی استاد بھی ماسٹر بھی تو اکبر نے کہا تین کہتے ہیں ہمیں خدا مان وہ نیچے رہتے نہیں بات خدا میں خدا ہوں اب کہتے ہیں لانتی کے بچے میں خدا ہوں تو تین والا ٹولا پیر کہتے ہیں مجھے خدا مان ماسٹر کہتے ہیں خدا کو یاد بھی نہ کر دو سال پہلے اب نکل رہا ہے ایک ان کی بصیرت دیکھ تو مجھے کہنے لگے مفکر پاکستان ہاں، میں مفکر اسلام ہوں پاکستان نہیں جو تم کہتے ہو خطیب پاکستان یہی تو ہے رہا کے بچے کون خطیب پاکستان ہم خطیب اسلام ہیں پاکستان نہیں ہے ہمارا کوئی اسلام سے پاکستان تعلق ہمارا تعلق اسلام سے ہم کیا کریں گے پاکستان جہاں اسلام ہے وہ ہمارا ملک ہے جہاں اسلام نہیں ہے وہ ہمارا ملک ہے تو ہم کیوں کہیں ہم خطیب پاکستان مفت پاکستان پاگل کے بچے لندنی نائجری بھی اس کے ہاتھ میں ہے ہم بھی اس کے ہاتھ میں ہو جائیں دوستو لندن کے مریض جو ہیں پاکستان کے ہاتھ میں ہیں کہ نہیں یہ سارے لندنی جو ہے لالٹی وہ نہیں کہتے پاکستان زندہ باد اگر یہ اسلام کے لیے ہوتا تو یہ کیوں کہتے کہتے پھر یہ ہیں پاکستان لا کے لیے میں نے کہا لالٹی کے بچے باقی تمام ممالک کو کفر کے لیے ہیں بتاؤ پاکستان اگر لا الہ کے لیے صرف پاکستان ہے تو دنیا ساری کفر کے لیے دیکھو نا اس جملے کو سمجھو لا الہ لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے ہم پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے پوری کائنات کا مطلب کیا بنا کفر دیکھو انہوں نے کیسا محدود کیا بات جملہ تمہارے حق میں ہے جملہ تمہارے حق میں دہری نظر رہے اور اس جملے کی اگر شرح کریں تو تمہارے دین کا قاتل تمہارا قاتل ہر چیز کا قاتل لا الہ کے لیے بنا لا لانٹی کے بچے اگر لا الہ تو میں کہتا ہوں یہ بتاؤ یہاں اٹھارہ کروڑ ہیں مسلمان وہاں چالیس کروڑ ہیں تو یہ بتاؤ وہاں لا الہ بھی دگنی قرآن بھی دگنے ایسے ہے نا نماز مسجد جب یہ چالیس کروڑ تو ہیں تو وہاں تو اسلام کی سب چیز دگنی ہے نا وہاں ہندوستان ہے یہاں پاکستان ہے بات کیا ہے جہاں چالیس کروڑ مسلمان رہتا ہے وہ ہندوستان ہے ہندو کی جگہ ہے یہ اٹھارہ کروڑ ہے یہ پاکستان ہے کیسے بن گیا وہ ہندوستان ہے آپ پر سوال کریں اگر تمہارے لا الہ قرآن تمہارے قرآن کی وجہ سے یہ ملک پاک ہے تو ہندوستان میں تو گمرے ہیں وہاں کیوں ہندو کی جگہ کہتے ہو ہندوستان کیوں ہندو کی حکومت ہے حکومت کے ساتھ نام ہوتا ہے یہاں انگریز کی حکومت ہے تو یہاں پاکستان ہے پاکستان پاکستان کیوں ظلم کا ہاتھ کاٹنا ہم نے نکال دیا اسلام سے پاک کر دیا اب یہ پاکستان ہے تو پاکستان اس حوالے سے بنایا جا رہا ہے لال جی کے بچے قرآن بکرا پاک ہے تقریر نہ پڑھو قرآن کا طریقہ استعمال اپنے اوپر نہ کرو استنجا نہ کرو غسل نہ کرو پاکی کلیفی تجارت جو قرآن کے طریقے شریعت کے جو ہے جو استعمال نہ کرو وہ پاک ہو جائے گا پاکستان پاکستان بھی کرنا ہے پاکستان پاکستان کا حلال ہو جائے گا گا نہیں ہوگا قرآن آئے تو حلال کرے گا کے بچے پاکستان قرآن کے سوا کیسے پاک ہو گیا پاک تو کرنا تھا قرآن کے قانون میں قرآن کا قانون تو چلا نہیں تم پاک کیسے ہو گئے تو پاکستان پاکوں کی جگہ دیکھو ان کا نام رکھنا دیکھو پاکوں کی پاک جگہ نہیں کی جگہ کون پولیس پاک جج وسیل پاک جمہوری شیطان پاک جمہور کے ہے اقبال کہتا ہے ابلیس یہ کہتا ہے پاکستان پاکوں کی جگہ جج وکیل بھی پاک پولیس بھی پاک ایسا ہے نا جمہوری شیطان بھی پاک یہی پاک ہے نا پاکوں کا بول تو ہے پاک تو یہی ہے نا اسلام سے اب پاک ہے یہ ڈرامہ جو انہوں نے چلا یہ بات نہیں ضروری کہ علم یا یہ چیزیں جو ہم معیار ہیں اسلام میں یہ معیار نہیں ہے اسلام میں ایمان معیار پیدا ہے اور فیصلہ میاد ایمان ہے تحمل کا حکومت رب کی یہی فیصلہ حکومت انہوں نے اسلام کا قانون نہیں قانون ظلم یہ آپ دہشت گرد تو مناؤ انگریز نہ نماز روکتا ہے نہ ہاتھ زکات نہ روزہ نہ عرص نہ میلاد اس میں شامل ہے کیا کہتا ہے قانون ظلم ہے کیوں کہ قانون پاک رکھتا ہے معاشرے مسلمانی کو اور جہاد ظلم ہے اسلام ایک دودھ ہے جہاد ایک برتن ہے جب برتن کو سراغ ہوتا ہے دودھ کہاں رہتا ہے دو چیزیں ان کو یعنی نقصان پہنچاتی ہے لانچ کے بچے ایک اسلام کا مدرسہ یہ بنیاد ہے انہوں نے دیکھو مدرس تیار کیا ایک سر سور مدرس تیار کیا دنیا کی کھایا پڑے اب مدرس کا مقابلہ مدرس کر سکتا ہے ناخون نہیں کر سکتا آپ کے پاس تو سارے ناخون ہیں ماں تو مدرس کا مقابلہ اب واپیوں کو مدرس شیوں کو بھی مدرس نیچریوں کو بھی مدرس ماسٹر پروفیسر سکالا میں نے کہا بےمان کے بچے قرآن میں آنا چار ہیں نبی صدیق شہید صالحی اب یہ بتا قرآن سے colonel general S D P D I G بہن تو یہ کہاں سے یہ قرآن سے اچھا، یہ قرآن سے نکلے ہیں بات نام صاف بتا رہے ہیں یہ انگریز کے بیٹے انگریز کے غلام ہیں انگریز کے ہیں اس لیے انہوں نے ان کے نام رکھے جس کا بیٹا ہوتا ہے اس کا نام جس کا ادارہ ہوتا ہے تو نام نام سے پتا چلتا ہے غلام صدیق آپ نہیں تم نے نہیں پوچھنا بھی پوچھیا ہے یا کیا ہے جب صدیق نام ہے سک اللہ تعالیٰ نے پہلے پہلے حکمت کیا ہے کہ سب چیزوں کے نام پوچھے گئے کہ نام تعارف ہے جو چیز کہتا ہے اس کا نام ہے اور نام تعارف ہے اب دیکھو کشن رام تم کہو وہ بریلی ہو کہے گا پاگل کے بچے ہیں میرا تو نام میرے مذہب نے بتا دیا بتا دیا نا اب تم کہو بریلوی ہو وہ بھی ہو وہ کیا سمجھے گا بے وقوف ہے تو نام تو ہر چیز کے بتا رہے ہیں یہ کس کا ہے اچھا، نام انگریز کا ہے بیٹا ہمارا ہے پرزا انگریز کا ابو مار ہماری بیٹا ہمارا نام ماسٹر تو رس کے بچے یہ کہاں سے آ گیا تمہارا نام مسلمان بھی کیا مولانا بھی کیا علامہ بھی کیا مجدد کیا غوث بکتاب یہ سارے آپ کے القاب ہیں یہ کیا پروفیسر ماسٹر سے کم ہیں وہ لانٹی کے بچے تو نے اس نام کو چھوڑا اللہ اب بتاؤ کہ کافر کسی کو علامہ کہتا ہے جنہوں نے اپنے لقب رکھے اپنی تعلیم قانون ہر چیز اپنی جوڑی چھٹی تک تمہاری نہیں رکھی بے غیرت کے بچے تم ہو تعلیم قانون تعلیم تاریخ چھٹی بردی کلو میٹر کلو گرام بیس میٹر سینٹی میٹر یہ سب ہم ہے مسلمان یہی منافق ہیں گستاخ مار دو نہیں سکول کی مخالفت کرو بس وہ سارے قتل ہو جائیں گے جو گستاخ ہیں اپنا آپ ختم ہو جائے اصل بنیاد یہی ہے یہ چشمہ ہے ہم چشمے سے کوئی پانی آتا ہے کوئی بوتل بھر لیتا ہے کوئی برتن جو بھی ہے چشمہ اصل ہوتا ہے چشمہ کیا ہے جس طرح سامنے اس طرح سکول ہر برائی کا بیٹا سامنے سورج ہے نا اس طرح سکول ہر شہر کی ابتدا ہے میں نے کہا ماسٹر ہر برائی کی ابتدا ہے ماسٹر کا بیٹا تھا اس نے کہا ہاں جی قید اعظم ملک بنایا جی۔ قید اعظم کو پھر کیوں نہیں کہتے وہ تو تھا میں نے کہا ابھی میں نے دعویٰ کیا ہے ہر برائی ہر چیز کو ہر چیز ماسٹر کے کرتے ماسٹر آپ کیا ہے تو تو میرے دعوے کو توڑ کے دکھا قید اعظم کی بات کیا قید مسٹر جی نے کیا کہ آؤ میں نے کہا اس کو کس نے پڑھایا کہ ماسٹر نے بات بات تو تو وہی وہی اللہ کے بچے کہ ماسٹر ہے ہر کسی کا مجرم اس کا کھاتا کھولو بینک میں کروڑوں بندے ماں کے ساتھ بنا کر رہے ہیں ماسٹر کا کھاتا ہے اگر ماسٹر کے پاس نہ جاتے تو بینک ماں کے ساتھ بنا نہ کرتے ماسٹر کا کھاتا ہے چکلے کا پرما کھا دیتے ہیں یہ کھاتا ماسٹر کا ہے پولیس رشوت کھاتی ہے ظلم بھرے تو سلام کو چلاتی ہے گناب تک جو ظلم ظلم ہے کافروں کی صاف کرواتی ہے کرتی ہے یہ کھاتا ماسٹر ماسٹر کا کھاتا کھولتے جاؤ بھائی مان اللہ معافی کر جس میں دنیا سب چیز ماسٹر ہے کیونکہ ماسٹر اسے کہتے ہیں جو پہلی کیسے دوسری کو کاپی کہتے ہیں اب ماسٹر انگریز کا ماسٹر ہے بہن تو ہم کاپیاں بن گئے بھائی اصل بنیاد کی طرف انہوں نے ہمارا نام بنیاد پرست رکھا ہے میں نے کہا انگریز میں تقریب میں کہتا ہوں آج آپ بنیاد پرست دیکھ لیں بہن یہ بنیاد پرست نہیں ہے ہم بنیاد پرست ہیں ہم انتہا پسند ہیں آپ دیکھ لیں میری بات کا توڑ دنیا ساری کائنات اکٹھی کا میری بات کا توڑ کر دے گردن کاٹ دے طاقت تیرے پاس ہے زہری تو طاقت کیا ہے تیری تیری طاقت بھی نہیں ہے تمہیں مغالتا ہے تو تمہاری فوج سپر طاقت کہتے ہو ایک ڈینگی مچھر نے پوری فوج کو ڈیفینس چھوڑا طاقت اسی کی مغالتا ہے طاقت اسی ایک غالب وہ اکیلا یہ بات سمجھ میں آ جائے सारे मसले हल है असल है तोहहीद